حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خطیب نے خطبہ دیا اور اس نے کہا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ یا فرمایا چلے جاؤ تم بہت برے خطیب ہو سننے ابو تبوت حدیث نمبر ایک ہزار ننانوے